شعبہ نے سماق بن حرب سے اور انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دہداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی پھر ننگی پشت والا بغیر زین کے گھوڑا لایا گیا ایک آدمی نے اسے پکڑ کر روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دل کی چال چلنے لگا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیز قدموں کے ساتھ چل رہے تھے کہا لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں کتنے لٹکے ہوئے یا جھکے ہوئے خوشے ہیں یا شعبہ نے ابن دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے ابو دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو انتالیس